الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری تھا ایک قرآن مجید کی سورہ حجرات سے ایک آیت کریمہ میں پیش کروں اور دل کے کانوں سے سنیں آیت نمبر بارہ بارہویں والے آقا کی محفل میں بیٹھے ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ یا ایوہ الذین آمنو اجتنبو من الظن ان بعض الظن اثم اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گنا ہو جاتا ہے جسے ہم بدگمانی کہتے ہیں اس نے زن رکھنے کا اور بدگمانی نہ کرنے کا یہاں حکم دیا گیا اور کس سے ایمان والوں سے یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آ منوج فیرمن ون ان باغ ولا تجسسو اور عیب نہ ڈھونڈو ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں دوسروں کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اور اسی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ دیکھیے بتا رہے قرآن شریف میں قرآن شریف میں کیسے معاملے یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر دل کے کانوں سے تو بہت سے اصلاح کے بلو اس میں الحمد ملیں گے ولا تجسس ولا یب تب بعد اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو پھر دیکھیں کتنا انداز ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا لہم اخی مئی تن فکارح کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ہے تو کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ہرگز نہیں نا تمہیں گوارا نہ ہوگا فکاری تم اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ طواب الرحیم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اگر کوئی ایسی لانت میں گرفتار ہے غیبت چغلی بدگمانی وغیرہ تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی گئی اور پھر اللہ تعالی سے ڈرنے کا بھی حکم ہے کہ اس سے ڈر کے معافی مانگ لو تو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہمیں ہر حال میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایک کام ایسا ہو گیا جو اس کی نجات کا سبب بن گیا اور ہم نہیں جانتے کہ اس شخص کا اللہ تعالی کے یہاں کیا مقام ہے لہذا اپنے آپ کو کمتر جانے اور دوسروں کو اچھا ہی جانے تو یہ غیبت یہ چگلی یہ بدگمانی اس کے دروازے بند ہونے چاہیے جب یہ دروازے بند ہو جائیں گے تو رحمت کے در کھل جائیں گے کوشش کرے کہ نہ خود غیبت کرے نہ اپنے بھائی کی غیبت سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا علیک یا حبیب اللہ آپ کیا قوم ہو کون سی قوم ہو سمجھ سے باہر بھائی یہ بھلے کھڑے ہو یہ نہیں مانے گی بتا آپ لوگوں کو اگر دیکھنے کا شوق تھا تو پہلے آتے آتے بھی دیر تھے اور شور بھی کرتے یہ اچھی بات ہے اور ویسے بھی محفل نام کے آداب کے خلاف جو آیا جب آیا جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے بیٹھنے کی جگہ نہیں تو خاموش سے کھڑے ہو جائے چودھری صاحب نام سن لو میں کچھ کہہ رہا ہوں سنا آپ نے آرام سے بیٹھ جاؤ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ تیرے قدموں میں جو ہے چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پنے پنے پنے پنے پنے غیر کی کر پے ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ صلی علی نبی نا صلی علی محمد پڑیے سلے الا شفیع اینا محمد آمد مستفا سے ہے بوڑا پلا چمل چمل آمد ہاں بہار ہر طرف دیکھو آئی بہار ہر طرف کھلے لگا چمن چمن چمل چمل سل دی سلے لگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے پڑھیے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ محمد پڑھیے پڑی سلے اللہ دیویے نا سلے اللہ محمد انکار انکاری میں مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا ہمارے یہاں بچہ بیٹا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گٹی کسی اچھے سے اچھے آدمی دے ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی بزرگ مل جائے کوئی اس سے زیادہ مل جائے تو متقی پر ہے مل جائے تاکہ کچھ اثرات اس کے بچے میں آ جائیں تو ہمیں تو اہل بیت کی محبت حضور کی محبت گٹی میں گئی اور جو حضور کی شان میں بکواسے وہ چیزیں ان کی گٹی میں پڑی پڑی پڑی ہے شاید نے کہا کہ انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا ارے نجدی تیرا ٹھکانا کیا تو تو کٹی پتنگ گئے نجدی تیرا ٹھکانا کیا تو تو کٹی پتنگ گئے نظم کیے گی میلا دے مستعفی بیان سنی کیے گی جائے گا میلا دے مصطفیٰ بیان ارے اس کو کبھی نہ چھیڑنا یہ سنی بڑا دبنگ ہے اس کو کبھی سنی بڑا دبنگ ہے بڑی سلے کو نار کو طرف لے چلے جب اس آسی کو نار کی طرف چل جب ملائی کا تو آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے پڑی چلے الام آ سلے اللہ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

ہست ہل رب رب رب سہار اللہ دل دل لا دلولہ توتی بل ہر ایک اس کا دیوانہ بل پل توتی پروانا ایک اس کا دیوانہ

اللہ اللہ اللہ مولا مولا نوری دل کا چھڑا ہوا سنگا لا لا ملا پھر رسول لا دل لا لا غلا علامہ پھر رسول سلیور بابا ذکر کرنے کے لیے خرچ کرو اللہ نے آواز دی جی۔ ہے نا کس کے سچے میں حضور کے سچے میں جس کے سچے میں ملی ہے اس کے نکالو آل آزاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کی ملحدوں کی کیا مرمت

جس کا کھاتے ہو نا اس کا ذکر کرنے کے لیے خرچ کرو اللہ نے آواز دی ہے نا کس کے سچے میں حضور کے سچے میں جس کے سچے میں ملی ہے اس کے نکالو آل آدم فرماتے ہیں کہ دشمن احمد شدت کی ملحدوں کی کیا مربت غیظ میں جل جائیں بے yeah, کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, پکل گے گا چرچا جمکا پجا

شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا چھوڑ کے بولو سب مل کر بولو آئیو ہی کر کے ان کا اچر چاہا اپنے دل چمکا جھنڈا عصمت والا نبی کا جھنڈا رسول رسول اللہ اللہ یا حبیب نور ہے ہے زمانہ اٹھا من مئی نہیں من مت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے عالم نے رنگ بدلا پیارے تیری کے دیا نصیبہ پڑھتے ہیں پرش والے پڑھتے ہیں ہیں عرش والے والے سنتے سلطان نو کا خطبہ شبے ملادے گانا گانا کعبے کعبے کی کی چھت چھت پہ پہ جھنڈا جھنڈا روح الامین دار آئے گا شبے پر پرچم ہو گیا بابا سر سسر یا رنگ کم سسر شاشا سچے رنگ

چھوڑا مدد دیکھو میرے جاتا ہے تو مرن لہ مرن راملہ اللہ ہر لولا ہر لولا ہر لولا تیرا سب لگ لگ تو ہے سرکار کے قدموں میں پھر آیادو کو اس تصور میں سنے حضور کے دربار میں آ گئے اور اس تصور میں رہتے ہوئے اس نعت کو سنے گا اللہ پہنچایا سرکاری قدر میں میں سب شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں سر شکر میں پھر آیا ادب لایا سرکار کے قدموں میں پھر مجھ کو ادب ہے جو ہر کوئی کرتا ہے اور وہ دعا کون سی دعا ہے یقیناً جو جا چکے انہوں نے یہ دعا دور کی ہو اور دعا کون سی سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے سال طلب کیجیے ہر سال طلب کیجیے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں رب کو پکارایا قدموں میں میں رب کو پکارایا قدموں میں سب مل کے بولو میں رب کو پکارا بھی تمہاری ہے مجھ جیسا داما کیا نظر کو لے جاتا ایک نعت آیا سرکار کے قدموں میں ایک نعت سنا آیا

شرمایا سرکار کے قدموں میں آ مال پہ بی بی آیا باراتی بل او مدنی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑ گ محمد دو جگ کا سردار جانے سے پیارا راج چولارا جان سے پیارا رج رحمت کی سرکار مدنی اللہ اللہ